اسی طرح دیکھیے ایک سنت رسول کیا ہے جو قرآن میں ہے اپنی غلطی کو اپنے اوپر ڈالنا اپنی غلطی کو دوسرے اوپر نہ ڈالنا آج کل کیا ہے غلطی خود کریں گے اور ذمہ داری دوسروں کو ٹھہرائیں گے سارے دنیا میں ہی ہو رہا ہے خود غلطی کریں گے مثلاً پتھر ماریں گے ادھر سے ادھر سے گن چلے گی دیکھو ظلم ہو رہا ہے بھائی تم نے پتھر نہ مارا ہوتا نہ گن چلتی تو بار بار ایسا میں دیکھ رہا ہوں ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ اپنی غلطی کو اپنی غلطی کے پرائس دوسرے سے وصول کریں گے اور یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے <coughs> میں آپ کو دو مثال دیتا ہوں رسول اللہ کے زمانے میں دیکھیے ایک غذبہ ہوا تھا جس کو کہتے ہیں غزب عہد غزب عہد میں مسلمانوں کو ہار ہوئی تھی مسلمانوں کو ڈیفیٹ ہوئی تھی غزب عہد میں تو حالانکہ غزب عہد جو تھا وہ مشرقین کی جارحیت کے نتیجے میں ہوا تھا آپ غور کیجئے کہ مکہ سے تین سو میل دور ہے مدینہ تو لڑائی کہاں ہوئی تھی مکہ کے آس پاس نہیں ہوئی تھی مدینہ کے سرحد پر ہوئی تھی عہد مدینہ کے پاس پہاڑ ایک ہے تو اس معنی کیا ہوئے کہ مکہ سے چل کر وہ لوگ آئے مدینہ کے سرحد پر حملہ کرنے کے لیے تو یہاں لڑائی پیش آئی تو کھلی ہوئی ان کی اگریشن تھا کھلی ہوئی ان کی جارحیت تھی لیکن قرآن میں دیکھے جب جو مسلمانوں کو جو ہار ہوئی جو ڈیفیٹ ہوئی اس کے بارے میں کیا الفاظ آئے ہیں اس میں الفاظ یہ آئے ہیں کہ حتیٰ اذا فشل تم بتنازع تم فی امر حتیٰ اذا فشل تم بتنازع تم فی الامر یعنی تمہارے آپس میں ڈفرینسز آ گئے یونٹی تمہاری باقی نہیں رہی آپس کے ڈفرینس سے لڑائی تم ہار گئے حتیٰ فشل تم تنازع تم فل نب تم خود آپس میں جھگڑنے لگے آپس میں ڈفرینس آ گئے تم نے یونٹی باقی نہیں رکھی تو یہ ہوگا کہ united we stand divided we fall تو اسلام کا طریقہ کیا ہے بلیم دائی سیلف اسلام کا طریقہ ہے بلیم دائی سیلف اپنے آپ کو الزام دو اپنے آپ میں وجہ ڈھونڈو اپنے آپ میں ریزن تلاش کرو یہ نہیں کہ دوسرے کو کہو کہ دوسری کانسپریسی دوسرا جو دشمن ہے ظالم ہے اس کے سر پر ڈالیں یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے آج کل سارے دنیا میں ہی ہو رہا ہے ابھی چند دن ہوئے مجھے باہر کے کچھ حضرات ملے تو میں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کوئی نوجوان تھے وہ وہ انگریزی جانتے تھے عربی جانتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ایک ہمارے یہاں ایک آرگنائزیشن ہے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں وہ کیا اس کا کام کیا ہے اس کا کام ہے مانیٹرنگ مانیٹرنگ یہ دنیا بھر کے پریس کو مانیٹر کرنا کہ اس میں مسلمانوں کے خلاف کیا کیا چھپائے مانیٹرنگ اس کو کہتے ہیں مانیٹرنگ مانیٹر کرنا میں نے کہا کہ دوسروں کو مانیٹر کر اپنے آپ مانیٹر کیجیے انٹراسپیکشن کیجیے دوسروں کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے خلاف کیا چھاپ دیا میں اس کو کوئی کام نہیں سمجھتا کام یہ ہے کہ اپنا انٹراسپیکشن کیجیے اپنا محاسبہ کیجیے اپنی غلطیوں کو ڈھونڈنے اپنی غلطیوں کو ڈھونڈ کر نکالیے دوسروں کے مانیٹر کرنا اور ان کی چھاپنا کتابیں چھاپنا کہ انہوں نے یہ لکھ دیا انہوں نے وہ لکھ دیا یہ الٹا کام ہے اسلام اسلام والا کام نہیں ہے یہ اسلام کا کام ہے کہ اپنی غلطی اپنے اندر تلاش کرو جیسا کہ میں نے مثال دیا آپ کو عہد کی دوسری مثال لیجیے اللہ کے زمانے میں ایک ہوا تھا غضبۂ ہنین اس میں بھی ساری اگریشن دوسروں کی ہوئی تھی دوسروں کی جارحیت دوسروں کی اگریشن کی وجہ سے غزب ہنین پیش آیا اس میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا تو آپ یہاں بھی دیکھیے یہ نہیں کہا گیا ہے قرآن مجید میں کہ دوسرے لوگوں نے اگریشن کر کے اور دھوکہ دے کر کے ایسا کیا ویسا کیا یہ سب کچھ بھی نہیں اس میں کیا ہے کہ وجہ ہنین از آج ابت کم کثرت کو یہ قرآن کی آیت ہے وجہ میں تم کثرت کو اور ہنین کے دن جب کہ تم کو اپنی تعداد پر ناز ہو گیا تھا ہنین کے دن جب کہ تم کو اپنی تعداد پر ناز ہو گیا تھا اس وقت مسلمانوں کی تعداد بارہ ہزار تھی تو سمجھے کہ آج تو ہم بارہ ہزار ہیں تو آپ دیکھیے جب اس میں راز کیا ہے جب آپ کو ناز ہو جائے کہ ہم آج بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس اتنی سواری ہے ہمارے پاس اتنے آدمی ہیں ہمارے پاس اتنے سامان ہیں تو کیا ہوگا آپ زیادہ پریکاشن لے لیں گے زیادہ آپ آپ کے اندر زیادہ آپ زیادہ کیئرفل نہیں رہیں گے کیئرفل زیادہ نہیں رہیں گے تو اس کی وجہ سے ویکنیس آئے گی جب بھی یاد رکھیے جب بھی آپ چاہے ایک انڈیویجول کا معاملہ ہو یا گروپ کا معاملہ ہو جب بھی آپ کو ناز آ جائے کہ ہمارے تو اتنی تعداد ہے ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے ہمارے پاس اتنا سامان ہے ہمارے پاس اتنی سواری ہے تو کیا ہوگا آپ زیادہ کیئرفل نہیں رہیں گے زیادہ کاشس نہیں رہیں گے آپ زیادہ گہرائی کے ساتھ پلاننگ نہیں کریں گے تو اس کی پرائز بھگتیں گے آپ تو قرآن میں دیکھیے کہ یہ بتایا گیا کہ تم نے تم کو جو ناز ہو گیا تھا اس کی وجہ سے تم نے کمی کر دی زیادہ کیئرفل نہیں رہے اس کی وجہ سے یہ نقصان پیش آیا دوسروں کا نہیں الزام دیا گیا اور آج کل کیا طریقہ ہے دوسروں کو الزام دینا بس دوسروں کو الزام دینا یہ اسلام کے خلاف ہے ایک ہی طریقہ صحیح ہے اسلام میں وہ ہے سیلف کرٹیسزم انٹراسپیکشن اتہم و انف سکم بلیم دائی سیلف غلطیاں اپنے اندر تلاش کرو دوسروں کے اندر نہیں